جی آیت نمبر 230 کو دیکھتے ہیں وَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اور اگر وہ طلاق دے اس عورت کو تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور شوہر سے پھر اگر وہ شوہر طلاق دے دے اس کو تو پھر گناہ نہیں ان دونوں کو اس بات پہ کہ وہ رجوع کریں دونوں لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ بیان کرتا ہے ان کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے یہاں اب ایک اور اینگل سے طلاق ہی کے موضوع میں بات کی گئی میں چاہوں گی کہ بات کو شروع کرنے سے پہلے آیت میں کچھ ضمائر آپ کو لکھا دوں کہ کون سی بات کیا مطلب ہے فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ تلاک دے اس کو اس کے نیچے ایرو لگائیے اور اس کے تھوڑی ڈسکرپشن لکھیے کون پہلا شوہر بیوی کو کون سی طلاق تیسری طلاق فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر پہلا شوہر طلاق دے اس عورت کو تیسری بار فلا تحل لہو پھر وہ عورت نہیں حلال اس کے لیے اس کی ڈسکرپشن میں لکھئے وہ بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں رہی ہو کی ضمیر ہے اس میں پہلے شوہر کی طرف مم بادو اس کے بعد بادو کس کے بعد تیسری طلاق دینے کے بعد کب تک حتی یہاں تک کے تن کہا زوجن غیرہو وہ عورت نکاح کرے دوسرے شوہر سے تو یہاں تن کے ہاں یعنی وہی عورت جس کو پہلے شوہر سے تین طلاقیں ہو چکی چھوڑ چکا اب وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے زوجن غیرہو کیا ہے دوسرا شوہر فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے اس عورت کو اب کون کس کو طلاق دے رہا ہے دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے رہا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے اس عورت کو تو پھر کیا ہوگا فلا جناح تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر کن دونوں پر اب اس کے نیچے لکھے پہلا شوہر اور بیوی ان دونوں کو گناہ نہیں ہوگا کس بات پہ کہ این یتراجع آ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں یہ دونوں رجوع کرنے سے مراد کون ہے کہ پہلا شوہر اور یہ بیوی اب دوبارہ نکاح کر لے یہاں رجوع کا لفظ نکاح کے لیے استعمال ہوا یعنی پہلے شوہر سے طلاق ہو گئی معاملہ ختم ہوا اب اگر پہلے دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں گناہ نہیں لیکن شرط ایک ہی ہے دوسرے نکاح کی ان زن یوکیم حدود اللہ وہ دونوں سمجھے کون دونوں سمجھے زنا کے نیچے لکھیے پہلا شوہر اور بیوی بی کیا سوچیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے کیسے یعنی کہ اب دوبارہ وہ حالات پیدا نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے پہلے معاملہ بگڑ گیا تھا خرابی کی طرف آ گیا تھا وہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں کون سی یہی والی کہ پہلے شوہر کی طلاق کے بعد دوسری جگہ عورت کا نکاح ہوا فطری طور پہ ہوا اور اس میں کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی لیکن اس کے بعد پھر وہاں نہیں نبھی کچھ عرصہ گزر گیا اب اس عورت کو اس دوسرے شوہر سے بھی طلاق مل گئی یا بیوگی ہو گئی عورت اس کی عدت بھی پوری کر چکی اب اس کے بعد جس طرح دوسرے لوگ اس کو نکاح بھیج سکتے ہیں پیغام نکاح کا اسی طرح اگر پہلے شوہر نے بھی پیغام نکاح بھیج دیا اور عورت اور اس کے ولیوں نے سوچا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور اب یہ اچھی زندگی گزاریں گے تو دوسرے شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے جیسے کہ کسی اور مرد سے بھی ہو سکتا ہے یہ تھا وہ چھوٹا سا حکم ایک اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی جس کو آج کچھ لوگوں نے حلالہ کے نام سے معروف کیا اور اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پیش کی گئیں جو حقیقت میں نہیں تھیں بات صرف اتنی ہے کہ جب ایک جگہ سے طلاق ہو گئی تینوں طلاقیں ختم ہوئیں اب اس کے بعد اگر بیوی دوبارہ اس شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تین مہینے دیے تھے سوچ لیتے سمجھ لیتے جب نہیں کر سکتے تھے تو پھر پہلے ہی انسان سوچ لیتا ہے اور میرا حال ہے کہ جب اتنا سوچنے کا موقع مل جائے تو پھر اس کے بعد تو انسان صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے لیکن معاملہ ہمارے ہاں کہاں بگڑا کہ جب ہم نے طلاق دینے میں جلدی کی اور ایک ہی جھٹکے میں تین دفعہ طلاق کا لفظ بول دیا چھوٹی سی بات پہ اور جو ہی وہ معاملہ ہوا تو اب کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو ٹوٹ گیا تین طلاقیں ہو گئیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا دل میں ایک چپکلش ہوئی ایک افسوس ہوا اب کیا کریں تو اس کے طور پہ لوگوں نے حلالہ کا نظریہ خص کیا تو سوال ہو سکتا ہے کہ حلالہ سے کیا مراد ہے طلاق کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے گھر والوں کی اجازت سے کہیں اور نکاح کر لیتی ہے لیکن پھر وہاں بھی نباہ نہیں ہوا پری پلانڈ نہیں بلکہ اتفاقی طور پہ ایسا ہو گیا اور ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان بیمار ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے نا تو شادی بھی ایک جگہ ٹوٹے تو دوسری جگہ پھر بھی ٹوٹ سکتی ہے اس میں کوئی بہت اچھمبے کی بات نہیں ہے یا اس عورت کی کوئی منحوسیت نہیں ہے یا اس عورت ہی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے بعض ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اب دوسری جگہ نباہ نہیں ہوا اور عورت نے طلاق ہو گئی اس کو وہاں سے اب اگر پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے طلاق کے بعد دوسری بار ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا اسی طرح جائز ہے لیکن اگر اس کو کسی سازش کے تحت نکاح دوسری جگہ کرایا جائے یہ جائز نہیں صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے یعنی سیکشل ریلیشن شپ سے پہلے انہیں طلاق دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ نکاح کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرا شوہر اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے چکھا تھا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ شادی ہونے کے بیچ میں دوسرے شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات کا قائم ہونا بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ بات پوری نہیں ہوتی اس کے برعکس آج ہمارے ہاں حلالہ کے نام پہ جو ایک ٹرم مشہور کر دی گئی تو میں چاہوں گی کہ اس کو ذرا ہم سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حلالہ میں اور عام نکاح میں کیا فرق ہے ہم ایک تقابل کریں گے کہ کیا واقعی یہ جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر ظلم کس پہ ہو رہا ہے اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے اندر رخصتیں دی ہیں اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے بعض دفعہ لوگ اسی کو ایک مشکل بنا لیتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اور اصل میں یہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے ایک عورت اس کو طلاق ہوئی ظلم ہوا اس پہ اب بات بدل گئی اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ اس کو کہا جائے کہ نہیں وہ جلدی میں ہو گئی تھی غصے میں ہو گئی تھی نیت کچھ اور تھی وہ کام ہو نہیں سکا چلو لاؤ اب دوبارہ نکاح کرتے ہیں پتہ چلا کہ دوبارہ نہیں ہو سکتا اب اس کی کسی اور جگہ شادی کی جاتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ مرد اس کے ساتھ ایک یا دو دن گزارے گا اور اس کے بعد پھر اس کو طلاق دے گا پھر اس کے بعد اس کی پہلے شوہر سے شادی ہوگی ذرا سوچیے ایک عورت پہ کتنے حملے ہوئے پہلے طلاق کا شکار ہوئی عورت نئی جگہ ایک اجنبی سے جس سے کوئی ذہنی رجحان نہیں کوئی میلان نہیں پتہ نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کوئی بسنے کا ارادہ نہیں گھر نہیں بن رہا بلکہ ٹوٹنے کے لیے دوبارہ بن رہا ہے پھر نکاح ہوا اس نکاح والے دن اس عورت کی کیا فیلنگز ہوں گی ایک دو دن گزرے ہو سکتا ہے معاملہ اچھا لگے پہلے سے اچھا لگے یہ شوہر اس میں اخلاق اچھا ہو اب اس سے دل جڑا تو اب کہا نہیں اس سے دوبارہ طلاق لو تیسری چوٹ اس عورت پہ پڑی پھر اس عورت کے ساتھ پھر دوبارہ تین ماہ کی عدت گزرے گی پہلے ایک عدت گزاری طلاق کی اب دوسرے شوہر کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا پھر اس کے بعد تیسری بار دوبارہ اس کو اسی مشکل میں ڈالا گیا اور اب پہلے شوہر سے نکاح کیا عورت کھیل نہیں بن گئی مرد کا کیا بگڑا اسے کیا سزا ملی اس نے تو دوبارہ نکاح کر کے اپنا حق پھر محفوظ کر لیا جو بیتا وہ عورت پہ بیتا کیا عورت کے اندر دل نہیں کیا اس کے جذبات نہیں کس ذلت کے مقام پہ عورت کو کھڑا کر دیا پھر آپ دیکھیے کہ نیا شوہر عورت کے سارے حالات سے واقف ہو گیا کیا یہ ایک حیا کو بات زیب دیتی ہے ہو سکتا ہے نئے شوہر سے دل ملے اچھا لگے اب بعد میں دوبارہ پہلے شوہر کے پاس گئی بی پیچھے والے شوہر کی یادیں اس کے دل میں اٹک گئیں بات صرف اتنی سی تھی کہ دوسری جگہ سے فطری جدائی کے بعد پہلا شوہر بھی دوسرے مردوں کی صف میں کھڑا ہو گیا چاہے تو رشتہ قبول ہو چاہے تو نہ ہو پھر آپ دیکھیے کہ عام نکاح اور حلالہ میں تقابل کروں گی آپ کے سامنے عام نکاح میں حکم کیا ہے کہ اعلان ہوگا حلالہ میں عموماً اعلان نہیں ہوتا مسجد میں آ کے دو چار لوگ بیٹھ کے ڈھکے چھپے ایسا معاملہ کرتے ہیں عام نکاح کے اندر ولیمہ ہوتا ہے حلالہ میں کوئی ولیمہ نہیں ہوتا نکاح کے موقع پہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں حلالہ کے ذریعے جو نکاح ہوتا ہے اس کے تحفے تحائف نہیں ہوتے عام نکاح میں گھر بسانے کے لیے ارادہ ہوتا ہے ساتھ نبھانے کی باتیں ہوتی ہیں حلالہ میں نیت شروع سے خراب ہے گھر بگڑنے والی بات ہے پھر آپ دیکھیے مقصد کا فرق ہے نکاح ہوتا ہے تو بچے پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ حلالہ کے صورت میں اگر کوئی جنسی تعلق قائم بھی ہوتا ہے تو کیا یہ رکھا جاتا ہوگا ذہن میں کہ بچہ پیدا ہو کبھی بھی نہیں پھر تو ساری کھیلی بگڑ گئی پھر تو وہ معاملے ہی لمبے ہو گئے پھر آپ دیکھیے کہ عام نکاح میں عورت کی اجازت لی جاتی ہے جبکہ حلالہ کرنے میں عموماً عورت کی اجازت نہیں لی جاتی صرف پہلے شوہر سے حلال کرنے کی نیت سے نکاح ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ عام نکاح میں کف دیکھا جاتا ہے کف کیا ہوتا ہے عورت اور مرد کی برابری ہر حساب سے اسٹیٹس ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے حلالہ میں عموماً ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے نام پہ ہی اپنے آپ کو پیش کر دے اجنبی انسان سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے بعض دفعہ عمروں کا بڑا فرق ہوتا ہے چھوٹی ینگ بچیوں کے نکاح حلالے کی صورت میں بڑی عمروں کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھے گئے تاکہ بس ایک دفعہ جائز ہو جائے کام پھر آپ دیکھیے کہ عام نکاح جو ہوتا ہے اس میں مہر ہوتا ہے حلالہ میں عموماً مہر نہیں دیا جاتا نہ طے کیا جاتا ہے نہ ادا کیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیے عام نکاح ہوتے ہیں تو اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے اتنوں کی دعاؤں کے ساتھ لڑکی جاتی ہے اپنے گھر میں حلالہ میں ایسا نہیں ہوتا عام نکاح میں عموماً لوگ جہیز دیتے ہیں حلالہ میں جہیز نہیں ہوتا عام حالات میں شادی خوشی کا موقع ہوتی ہے کیا حلالہ کے ذریعے کی گئی شادی جو ہو رہی ہے چند دن کے لیے وہ بھی خوشی کا موقع ہوگی نکاح میں مبارک دی جاتی ہے اس میں کوئی مبارک نہیں دی جائے گی عام نکاح میں دلہن کو تیار کیا جاتا ہے اس میں عورت کو اس طرح نہیں تیار کیا جاتا خاندان والے جمع ہوتے ہیں عام شادیوں میں اس میں خاندان والے جمع نہیں ہوتے آپ بتائیے کہ ملا کیا اس ساری چیز کی ضرورت کب پیش آئی کبھی آپ غور کریں گے نا تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ساری خرابیاں شروع ہوئی تین طلاقیں ایک ساتھ دینے سے جب آپ نے ایک ساتھ دے دی تو اب انسان کچھ تو کرے گا تو ایسے کام کرنے پہ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو انتہائی ناپسند کیا کہ جو کسی کے ساتھ صرف اس لیے تعلق جوڑے کہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے یا جائز قرار دے دے آپ نے اس کو کرائے کا سان کہا کہ جو کسی ایک عورت کے ساتھ دوسری معاملے کے ساتھ کرے یہ بہکی کی روایت ہے ابو دعود کی ہے ابو دعود کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی آپ نے فرمایا حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر لانت ہے اور حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ یعنی تیس المستعار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے گی شرم کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تو لہٰذا اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ فائن کہا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وہ عورت بعد والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے فعین طلقہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ہاں نہیں نبی طلاق ہو گئی عام حالات تھے پہلے سے سوچا ہوا نہیں تھا تو پھر اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں فلا جناح علیہما ان ظن یقیما حدود اللہ شرط اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کی حدود نہ ٹوٹیں یہ نہیں کہ ایک دفعہ شادی ہو کے ٹوٹی تھی اب دوبارہ لا رہے ہیں تاکہ جو ظلم و ستم نہیں توڑ سکے وہ اب توڑیں گے ایسا نہ ہو بتل کا حدود اللہ علی قوم یا لمون اللہ کی حدیں ہیں جو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے علم رکھتی ہے یعنی ان باتوں سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے سے ڈرنے اور بچنے کا ارادہ ہے اور اگر کوئی نفس کی بات سننے والا ہے تو وہ ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتا اب دیکھیے کہ کتنی ضرورت ہے نا ایسے مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی اور وہ لوگ ان چیزوں کے ساتھ اپنے گھر توڑ رہے ہیں کس طرح سے ہمارے ارد گرد یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں لیکن ہم ان چیزوں سے بالکل نا آگاہ ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ایسے معاملات کے ساتھ انسان کتنا گناہ گار ہو جاتا ہے کسی طرح ایسی چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی چیزیں نہیں بتائی جا سکتی اور ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصل دین ہے اور کتنی ضرورت ہے ایسے مسائل کو عام لوگوں کی پہنچ میں کرنے کی کہ تاکہ لوگ ٹوٹے ہوئے گھروں کو بچا سکیں اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور آیت اگلی آیت میں تھوڑی سی اور بات ہے اس کو دیکھ کے اور پھر اوور آل ہم اسلام کا نظریہ طلاق اور یہ ساری چیزوں کو ایک سٹریچ میں دیکھیں گے آیت نمبر 231 کو دیکھیے وہ ازا تلق تمنسا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ لغن پھر وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو اجل سے یہاں کیا مراد ہے عدت مقرر مدت کو کہتے ہیں نا اجل تو عدت بھی چونکہ گنی چنی ہوتی یعنی جب عدت پوری کرنے لگ جائیں ہن تو روک لو ان کو یعنی طلاق نہ دو روکنے سے مراد جہاں کیا ہوگا کہ ان کو اگلی طلاق نہ دو بھی معروف ان معروف طریقے سے اچھے طریقے سے روک لو جب عدت گزرنے سے پہلے ہی ان عورتوں کو روک لو او سر ہُو ہن بیمار یا رخصت کر دینا ہے ان کو معروف طریقے سے یعنی متع طلاق دو اگر چھوڑنا بھی پڑے تو کچھ دے دلا کے دو چھوڑو یہ نہیں کہ شادی ہوئی تو بھاری زیورات پہنائے اور زیورات سے منہ دکھائی کی اور طلاق ہوئی تو سب چھین لیا بلکہ جیسے اچھے دنوں میں کچھ دیا تھا اب رخصتی کے وقت بھی کچھ دے دو معروف طریقے سے دو لیکن یاد رکھو تم ان کو تکلیف دینے کے لیے مت روکنا یعنی رجوع صورت کے لیے نہ کرو کہ ذرا مزید اس کو تکلیف دے دوں دوں تاکہ تم زیادتیاں کرو اور اگر تم نے ایسی کی باتیں تو پھر یاد رکھو میں فلزا لکھا اور جس نے ایسا کیا کیا یعنی ایسا کام کیا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا فقط تو بے شک اس نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ایسا شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والا بن جاتا ہے جب وہ کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ظلم انسان پہ خود ہی ٹوٹتا ہے کسی پہ ظلم کرنے والا اپنے اوپر ظلم ڈالتا ہے ولا آیتوں کو مزاق نہ بناؤ کھیل نہ پکڑو اس سے یہ نہ سمجھو کہ یہ گھر گھر کی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بلکہ اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو یاد کرو نعمت جہاں کیا ہے اسلام اللہ کی اس نعمت کو دیکھو کہ اس نے تمہیں ایک اسلام جیسی نعمت دے دی اتنی خوبصورت چیز دے دی اس سے پہلے کیا تھے ان حالات پہ غور کرو اتنے خوبصورت قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ اور جو کچھ اتارا کتاب اور حکمت میں سے حکمت سے یہاں مراد تعلیمات نبوی ہیں یعنی اللہ کے نبی سلم کے فرامین یا ادکم بھی وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کی کس کی یہ جو اوپر بات ہے کہ ولا آیات اللہ خزوا اللہ کی آیتوں کا کھیل نہ بناؤ ان کو مزاق کا ذریعہ نہ بناؤ و اللہ حوالمو اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو ان اللہ بکل الش ان علیم تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب آگاہ ہے اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت آتی ہے ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا پھر عدت پوری ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لیتا تھا اس کے بعد پھر اسے طلاق دے دیتا تھا اس طرح اس کو نقصان پہنچاتا اور لٹکائے رکھتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یایت نازل فرمائی ابن جریر نے سدی سے روایت کیا ثابت بن یسار نامی ایک انصاری شخص تھے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جب ان کی عدت پوری ہونے میں دو یا تین دن رہ گئے تو اس سے رجوع کر لیا پھر اسے تکلیف پہنچانے کی خاطر طلاق دے دی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم ان کو ظلم کی خاطر نہ روکو ولا تم سکو ہن نہ درا اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ٹکڑے کے اوپر واقعہ موجود ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حالات کی نوعیت کے مطابق نازل کیا تاکہ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں اور یہ جو حصہ آیت کا ولا تخذ اس کی بھی شان نزول آتی ہے ابن ابی عمر نے اپنی مصنط میں اور ابن مردویہ نے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی طلاق دیتا تھا پھر اس کے بعد کہتا میں تو کھیل کر رہا ہوں اور غلام کو آزاد کرتا اور کہتا کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ سمجھو اور ابن منظر نے عبادہ بن سامد سے اسی طرح روایت کیا اور اسی طرح اور روایتیں ابن مردیہ میں ابن عباس اور ابن جرید سے بھی روایتیں موجود ہیں یہ ساری روایتیں آپ کو مل سکتی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ عورت کو تکلیف نہ دو طلاق اور رجوع کو عورت کی تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بناؤ ایک دم بسے بسائے گھر کو نہ توڑ دو اسلام میں گھر کا ٹوٹنا انتہائی ناپسندیدہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا کہ آہستہ آہستہ کرو ایک دم نہ کاٹو بلکہ پہلے رگ کاٹو پھر خون نکلے تو پھر اس کے جسم یعنی اس کی گردن کو جسم سے الگ کرو کہاں ایک عورت جو گھر والی ہے بیٹھی ہوئی ہے سب کچھ اس کا تھا اور آپ ایک دم اس کو کہتے ہیں کہ اب تم کچھ بھی نہیں رہی نکل جاؤ گھر سے ایک عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے سیاہ سفید کی مالک ہوتی ہے سارے راز اس کو پتہ ہوتے ہیں گھر میں کیا ہے بیوی شوہر خاندانی معاملات کتنا ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا کئیوں کے رشتے ہو رہے ہیں کسی کو لینا ہے کسی کو دینا ہے ایک دم میاں کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں بیوی کو تین بار طلاق کہہ دی آپ اپنے آپ کو پوچھئے ایک عورت ہونے کے ناطے کوئی یہ پسند کرے گی کیا وہ طریقہ جو آج ہمارے ہاں معروف ہے اور یہ طریقہ جو آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کے ریفرنس سے دیکھا اس میں کوئی مماثلت بھی ملتی ہے مجھے تو نہیں ملتی آپ اخباروں میں دیکھ لیں روحانی مسائل دیکھ لیں سوالوں کے جوابات دیکھ لیں لوگ بچارے ترسے ہوئے پکھرے ہوئے آپ ذرا سوچیے عدت کے تین مہینے جو ہیں وہ رجوع کا حق تھا نیگوشیٹ کرو پھر سوچ لو آہستہ آہستہ ذہن سازی کرو عورت کا ذہن تیار ہو جائے تم لوگ آپس میں دوبارہ رہنے کے امکانات پہ غور کر لو نہیں بنتا تو پھر اس کے بعد تم سوچو ایک طرف تو ادھر جلدی کی اور دوسری طرف ادھر جلدی کی اب آپ ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ کیا ایسے تمام کیسز جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو ایک ہی موقع پہ تین دفعہ کہہ دیا تلاک تو کیا معاملہ ہوگا اس کا تو میں چاہوں گی کہ یہ بھی واضح کر دوں تاکہ شرح صدر رہے آپ کے پاس تو اب دیکھیے کہ جیسے کہ شروع میں بات ہوئی کہ طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب بیوی پیریڈ سے پاک ہو پھر اس کے بعد اس کو بغیر صحبت کیے طلاق دے دی جائے ایک دفعہ کہہ دیا جائے اگر مرد ایک دفعہ کہنے کے بعد خاموش رہتا ہے لیکن وہ تین مہینے بیوی اسی کے گھر میں رہتی ہے بناؤ سنگھار کرے گی سب کچھ کرے گی بیوی بن کے رہے گی مرد رجوع نہیں کرتا جب تین ماہ گزریں گے یعنی تین ماہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ ایک جنرل لفظ ہے ادروائز وہی تین کرو ہیں تو اس کے بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے لیکن راستہ کیا کھلا رہتا ہے کہ اگر مرد چاہے تو بیوی کو دوبارہ نکاح کر کے بسا سکتا ہے ایک دفعہ طلاق کہہ دے تو بھی ہو سکتا ہے ایسا دو دفعہ کہہ دے تو بھی ہو سکتا ہے تیسری دفعہ کہہ دے گا تو پھر نہیں ہوگا ٹھیک ہے فلادو حتن کہ حز و جن غیر میں ہم پڑھ چکے ٹھیک ہے ہم سب کو اس معاملے میں صحیح علم پانے کی ضرورت ہے حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے آپ کو ہسارے والوں میں رکھے کہ میں نے دین کو کتنا مشکل کیا تھا ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ دین پڑھنے سے زندگی مشکل ہوتی ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد تو آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ زندگی آسان ہوتی ہے لا علمی ایک بوجھ ہے ایک توق ہے گردن کا جب یہ اتارتے ہیں تو اسلام کی سہولتیں اس کی رخصتیں دکھتی ہیں تو اس میں طلاق کو اگر ہم ایک سٹریچ میں دیکھیں ناپسندیدہ ہے لیکن جائز ہے کب ہوگی جب اللہ کے کی حدود کو قائم نہ رکھنے کا ڈر ہو کہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا حق ادا ہی نہیں کر پا رہے اس قسم کی بات ہو گئی دوسری بات طلاق کے ناطے سے جو کہنا چاہوں گی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی جبر کے ساتھ طلاق دلوا دے تو وہ طلاق نہیں ہوتی اسی طرح خامن جو ہے اگر عاقل یعنی مند عقل والا مراد یہ کہ سمجھدار باشعور بالغ نہ ہو تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے رفی القلم ثلاثہ النائم حتی یستیقظ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے کون سے قلم گناہ اور ثواب لکھنے کے یا ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی کون سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے یعنی خواب میں کوئی قتل بھی کر دے تو اس کو آپ حد نہیں لگائیں گے سویا ہوا تھا اسی طرح نابالغ لڑکا بالغ ہونے تک اور مجنو یعنی کریزی پاگل دیوانہ شعور میں آنے تک تو پہلی چیز کیا پتا چلی کہ شوہر عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو اور آزادی سے کرے پھر اسی طرح دوسری جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی کہ جبری کوئی طلاق دلوا دے بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں کوئی دوسرا مجبور کر دیتا ہے کہ دیا جائے تو اس طلاق کا کیا حکم ہے میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتی ہوں اور اس سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی بات آپ نے فرمایا رفیان امت الخط و نسان و مز تک یہ تبرانی کی صحیح روایت ہے میری امت سے خطا نسیان نسیان ہوتا ہے بھول یعنی غلطی سے بھول کے کچھ کر دینا اور خطا ہوتی ہے مسٹیک اور جس پر اکراہ کیا جائے یعنی جبر کیا جائے ان سے قلم اٹھا لیے گئے یعنی ان سے نہیں پوچھا جائے گا پھر اسی طرح ایک اور چیز جو طلاق کے بارے میں اہم ہے پوائنٹس میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی کہ طلاق کے لیے نکاح ہونا لازم ہے حقیقتاً رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں پھر طلاق ہوگی بعض لوگ بلکہ کسی ایک نے شیئر کیا کہ ان کے شوہر غصے میں تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تم اس طلاق کے بعد حلالہ کر کے اگر دوبارہ مجھ سے پھر نکاح کرو تو بھی طلاق دیتا ہوں یہ ہے زبان کا بے روک ٹوک استعمال ہے یہ بات کہنا یعنی وہ نکاح بھی ہوا ہی نہیں جس کے لیے آپ نے پہلے طلاق دی تو وہ بڑی پریشان تھی کہ کیا اگر زندگی میں کبھی ان سے میں نے نکاح کیا تو کیا میرا ٹوٹ جائے گا تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ انسان کو گناہ گار کر دیتی ہیں تو چیز وہی اپنی ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو اس کے بعد اگر کوئی معاملہ ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے فلاں کی بیوی کو طلاق دے دی وہ آپ کی نہیں تھی تو آپ کی طلاق نہیں ہوئی تو لہٰذا بیوی ہونا شرط ہے پھر اس کے بعد ایک اور چیز جس سے یہ ہے کہ طلاق کے لفظ بولے جائیں یعنی تین رک چیزیں ہیں طلاق کے پروسیجر کو پورا کرنے کے لیے شوہر مکلف ہے دوسری چیز بیوی جس کو طلاق دی جا رہی ہے اور تیسری چیز وہ لفظ جو طلاق کے ہیں یہ تیسرا رکن ہے اب طلاق کے لفظوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے بعض لوگ کنائے سے بول دیتے ہیں یعنی واضح طور پہ لفظ ہونے چاہیے بعض لوگ دل میں نیت کر لیتے ہیں میں نے طلاق دی زبان سے نہیں بولتے تو طلاق نہیں ہوگی آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں جب تک زبان سے نہ بولا جائے دل میں خیال رکھا جائے تو طلاق نہیں ہوتی یعنی سریخ لفظ ہونے چاہیے یا لکھے ہوئے ہوں یا بولے ہوئے ہوں صرف دل کے ارادے سے طلاق نہیں ہوتی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ان اللہ تجاوز علی امتی اما حدثت بھی انفسہا کلام یا عمل کرنے سے دل کے ارادے کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے معاف کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی پھر آپ دیکھیں کہ طلاق کو اگر آپ مختلف نوعیتوں سے دیکھیں مختلف اقسام میں دیکھیں تو ایک لفظ آپ پڑھیں گے طلاق سنی سنت کے مطابق طلاق دینا یہ کون سی ہوتی ہے جو طریقہ بھی آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں دیکھا کہ جس توہر میں پاکی ہو جمع نہیں ہوا بیوی شوہر کا تعلق نہیں ہوا طریقے سے مرد اگر طلاق دیتا ہے تو یہ سنت کے مطابق ہے اور یہ جائز ہے طلاق میں آتا یا نبی لوگوں سے کہہ دو جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو یہ مراد ہے یعنی بالکل پیریڈز ہونے کے بعد شروع دور میں ایک دوسری طلاق ہوتی ہے جس کو طلاق بدی کہتے ہیں بدت سے با دال یہ کون سی ہوتی ہے کسی عورت کو پیریڈز میں طلاق دے دینا نفاس یعنی بچے کی ڈیلیوری کے فورٹی ڈیز کے اندر اندر طلاق دینا یا ایسے توہر میں طلاق دینا جس میں جمع کر چکا ہے یہ اور چوتھی صورت اس کی ہوتی ہے ایک بار ہی یہ لفظ کہہ دینا کہ تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں یوں کہنا کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے یہ بدعی اور ناجائز انداز کی طلاقیں ہیں ایسی ہی طلاق پہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبص وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا جو ابھی آپ کو میں نے لیسن میں کوٹ کروائی تھی حدیث آپ نے فرمایا کہ انتظار کر یہاں تک کہ توہر کے بعد حیض آئے پھر پاک ہو پھر اگر چاہے تو طلاق دو چاہو تو ساتھ رکھو پھر ایک اور چیز جس کو جاننا آپ کو فائدہ دے گا نب سے سلم کے دور میں ایک شخص نے ایک ہی کلمے میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تو آپ نے اس کو فرمایا ابو کتاب اللہ نسائی کی روایت ہے صحیح روایت ہے میں تمہارے اندر موجود ہوں اور اللہ کی کتابوں سے کھیلا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے کہ تم کھیل بنا رہے ہو لیکن ایسی طلاق ہو جاتی ہے یہ یاد رکھیے گا طلاق بدئی ہو جاتی ہے رشتہ ازواج ختم ہوتا ہے لیکن شوہر گار ہوگا کس صورت میں پیریڈز میں دے دے دے دی دی دی کی حالت میں میں میں یا ایسے توہر جس مرد بیوی سے تعلق قائم کر چکا اور چوتھی سورج ہے کہ ایک ہی نشست میں تین دفعہ یا اس سے زیادہ کہہ دیا لوگ تو ملینز ٹائم کہہ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی لیکن دینے والا گار ہوگا تیسری ایک صورت ہوتی ہے طلاق بائن کی بائن کون سی طلاق ہے کہ جس میں عدت ختم ہونے کے بعد نئے نکاح کا اختیار موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی صورتیں کون سی ہیں مرد نے ایک طلاق دی یا دو دی اور خاموش رہا عدت گزر گئی اس کے بعد طلاق بائن ہو گئی یعنی کسی بھی موقع پہ دونوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بدل سکتا ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں دوسری طلاق بائن کی صورت ہوتی ہے خلا عورت نے مرد سے مال دے کے خلا خرید لیا اب عدت ایک مہینے کی گزری اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر عورت اس کے رشتے کو قبول کرے گی تیسری ایک صورت ہوتی ہے جس میں مرد عورت بغیر یعنی آپ اس کو بریکٹس میں لکھ سکتے ہیں طلاق بائن کے کہ جس میں بغیر حلالہ کے بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اس شوہر سے اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنے کھلے کھلے مسئلے ہیں اور آج کتنے لوگ محروم ہیں ان چیزوں سے محسوس بھی نہیں کرتے اس چیز کی ضرورت کو کہ لوگ یہی سوچتے ہیں نا جب خدا نہ خاصتہ معاملہ ہوا تو کسی علم والے سے پوچھ لیں گے تو بہرحال وہ طلاق جس کے اندر عدت ختم ہونے کے بعد بغیر کسی دوسرے نکاح کے نکاح ہو سکتا ہے پہلی صورت اس کی مرد نے رجائی طلاق دی تھی یعنی طلاق دی لیکن خاموش رہا ایک دفعہ بھی دے دی اگر دوسرے ماں بھی دے دی تیسری جب تک نہیں گئی عدت گزر گئی اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے کل کے کی پہلی آیت انشاءاللہ اس مسئلے کو مزید واضح کرے گی دوسرا اس کا طریقہ کیا خلا عورت نے خلا لے لیا نکاح ٹوٹ گیا معاملہ ختم ایک مہینے کی عدت ختم بعد میں احساس ہوا کہ زیادتی ہوئی یا کرنا چاہیے تھا معاملہ اور تو پھر وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں تیسری صورت ہوتی ہے کہ کسی منصفوں نے طلاق دلوا دی شروع میں آپ کو جو بتایا کہ چوتھے پوائنٹ پہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے لوگوں میں سے کوئی بیٹھیں گے میاں اور بیوی دونوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی نہیں طلاق دینی تھی یا لینی لیکن اوپر کے خاندان کے لوگوں نے کر دیا لڑکی کا باپ غصے میں آ گیا اس نے کہا نہیں نہیں مجھے طلاق لینی ہے ادھر سے لڑکے والوں نے کہا نہیں ہم نے دینی ہے تو اگر ان کے ماں بہن دونوں میاں بیوی کے منصفوں نے طلاق دی جبکہ وہ محسوس کرتے ہوں کہ طلاق نکاح کے باقی رہنے سے زیادہ بہتر ہے اس صورت میں بھی چوتھی صورت اس کی ہوتی ہے رخصتی کے بعد اور جیما سے پہلے یعنی سم ٹائم شادی ہو گئی لیکن ابھی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا تو اس صورت پہ بھی کیونکہ ایسی عورت کی جو طلاق ہوتی ہے اس کے بعد عدت نہیں ہوتی آگے آپ پڑھیں گے تو ایسی صورت میں بھی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرواؤں گی کہ بعض دفعہ مرد بیوی کو طلاق کا لفظ بول دیتا ہے اور پھر اس کے بعد رجوع کر لیتا ہے اب خدا نخواستہ زندگی میں دوبارہ کسی موڑ پہ اس نے دوبارہ اس کو طلاق کہا تو وہ پہلی جو سوئی ہوئی طلاق تھی وہ کھڑی ہو جائے گی اور یہ مل کے اب دو ہو جائیں گی یعنی خطرے میں آ جاتا ہے انسان لوگ تو غیر اس مشکل میں پڑے بغیر ویسے ہی کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں تین ہو جاتی ہیں لیکن صحیح مسئلہ کیا ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی اس کے بعد کیا ہوا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا رجوع ہو گیا خوش باش رہنے لگے چند دن گزرے کسی بات پہ غصہ ہے اس نے کہا تجھے طلاق دیتا ہوں ایک دفعہ کہا نا لیکن وہ جو پچھلی زندگی میں کہا ہوا تھا نا وہ مل کے تو یہ اس کی دو بار ہو گئی اب اس کے بعد اس کو سوچ کے بولنا ہے اینی ٹائم اس نے اگر چار دن دس دن غصے کے میں کسی سال کے بعد دوبارہ اس کو بول دیا کہ تمہیں طلاق دیتا ہوں پھر فوراً بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی پھر حلالہ اور یہ دوسرے شوہر کے بغیر پھر معاملہ نہیں آگے چلے گا اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگ کنائے کے لفظ بولتے ہیں یعنی جیسے طلاق رجائی کا ایک لفظ میں نے پہلے بولا یعنی ایک ایسی چیز ہے جس میں مرد رجوع کر سکتا ہے طلاق کے بیچ کے اندر عدت کے اندر اس میں عورت کچھ نہیں کر سکتی مرد کو ہی کرنا ہے سوال ایک آتا ہے اکثر کہ جی بیوی کہیں رہ رہی ہے میاں کہیں ہے یا بیوی میکے میں تھی میاں سسرال میں تھا اب ٹائم پورا ہو رہا ہے عدت پورے ہونے کا اب وہ دونوں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا رجوع کے لیے واقعی اسی لمحے آن دی اسپاٹ دونوں کا ملنا اور تعلق قائم کرنا لازم ہے ایسا نہیں ہے اگر مرد رجوع کرنا چاہے کسی بھی جگہ ایک ملک میں ہے دوسرے میں ہے بیوی کہیں تو فوراً یہ کہہ دے میں تجھے واپس لیتا ہوں یا میں رجوع کرتا ہوں اس میں مسنون کیا ہے کہ دو عادل گواہ بنائے جائیں لیکن اگر گواہ نہیں بنتے تو شوہر بیوی آپس میں بھی اس چیز کو کنفیس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی پھر رجوع ہو جاتا ہے پھر ایک طلاق کے معاملے میں ایک اور چیز آپ کو فائدہ دے گی اور وہ کیا ہے کہ طلاق میں ایسے لفظ استعمال کرنا کہ ان کے ساتھ نیت طلاق کی ضرورت نہ ہو مثلا یہ کہنا تجھے طلاق ہے یا تو متعلقہ ہے یا میں نے تجھے طلاق دی اس سے بھی ہو جاتی ہے نیت نہ بھی ہو کوئی بیوی کو مزاق سے بھی یہ کہہ دے گا نا کہ تجھے طلاق ہو گئی تو وہ پھر ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں طلاق بل کنایا کنایا تن کسی کو طلاق کیسے دی جاتی ہے مثلا دل سے تو ارادہ کر لے طلاق کا لیکن لفظ منہ پہ طلاق کے نہ لائے مثلا مرد بیوی کو کہتے اپنے میکے کے چلی جاؤ گھر سے نکل جاؤ میرے ساتھ کلام نہ کر اور یہ لفظ بولتے ہوئے دل میں نیت کرتا ہے کہ ہاں میں اس کو طلاق دے رہا ہوں تو بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر دل میں نیت نہیں کرتا اس کی اور صرف یہ جملے بولتا ہے تو نہیں ہوتی اصل معاملہ دل کے ساتھ ہے اس کی دونوں دلیلیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی تھی اور لفظ کیا بولے تھے الہ کی بیاہلی کی صحیح بخاری اور مسلم کے یہ لفظ ہیں کہ تو اپنے اہل کے پاس واپس چلی جا یعنی میکے چلی جا اب طلاق ہو گئی لیکن ایک موقع پہ کابن مالک ایک صحابی تھے ان کا معاملہ توبہ کے سلسلے میں آیا تھا تو ان کو آپ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو میکے بھیج دو یعنی طلاق نہیں تھی وہ ایک وقتی معاملہ تھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا الحا کی بھی اہلی کی سیم لفظ بولے تھے وہ میکے چلی گئی اور طلاق واقع نہیں ہوئی تو اصل بات یہ ہے کہ لفظ کوئی بھی بولے جا سکتے ہیں لیکن دل کے اندر جو نیت ہے وہی ہوگی بعض دفعہ لوگ بڑی عجیب و غریب شرطیں ڈال دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بات فائدہ مند ہوگی بعض طلاقیں فوری نافذ ہو جاتی ہیں معلق رہتی ہیں مثلا کوئی شوہر بیوی کو کہہ دے تو طلاقن ہے اب یہ کہتے ہی طلاق ہو جائے گی یا کسی وقت وہ کہہ دیتا ہے مثلا ایک شوہر بیوی کو کہتا ہے اگر تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق ہے بس جس وقت وہ بیٹی پیدا ہوگی نا اس کو طلاق ہو جائے گی کوئی شوہر زبردستی کرتے ہیں اگر تم گھر سے مجھے پوچھے بغیر نکلی تو تمہیں میری طرف سے طلاق ہے اب جو ہی وہ گھر سے نکلے گی اس کو طلاق ہو جائے گی یعنی جب آپ مشروط کر دیتے ہیں کسی چیز کو ایسی طلاق کو طلاق معلق کہتے ہیں پھر اسی طرح ایک ہوتی ہے طلاق جس میں اختیار دیا جاتا ہے مثلا بیوی کو شوہر کہتا ہے تجھے میرے ساتھ رہنے یا الگ ہونے کا اختیار ہے یعنی تو جو بھی کرے گی وہ ہوگا اب اگر وہ بیوی کہتی ہے نا میں تجھ سے الگ رہوں گی تو وہ متعلقہ ہو جائے گی ایسے اختیار نبی وسلم کی بیویوں کو بھی دیا گیا تھا صورت اللہ میں آپ جا کے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے یا ان الحیات و امت و اسرخ کن سراہن جمیلا لیکن آپ کی سب بیویوں نے آپ ہی کو چنا تھا کسی نے بھی آپ سے فیصلہ نہیں لیا ایک دو بس چھوٹی سی بات اس میں اور بعض دفعہ وکیل کے ذریعے سے طلاق بھیجی جاتی ہے یعنی ریٹرن پیپر اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ حقوق میں وکالت جائز ہے زبان سے بولنا یا تحریر کرنا دونوں کا ایک ہی حکم ہے یعنی پیپر جب لوگ بھیجتے ہیں تو جب وہ پیپر ملتے ہیں پھر اس چیز کو کنسیڈر کر لیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے اور ایسے مسائل کو سننے کی سمجھنے کی بہترین توفیق دے ایک چھوٹا سا سوال جو آپ کا بیچ میں آیا بھی تھا کہ یہ تین طلاقوں کا معاملہ کیا ہے جو ایک ہی نشست میں دی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں یہ ایک صحیح روایت آپ کو بتا رہی ہے اور اس موضوع پہ بہت ساری روایتیں ایک صحابی تھے رکانہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قرار دیا اور رجوع کا اختیار دے دیا پھر رکانہ نے رجوع کر لیا تھا یہ حدیث آپ کو فتح الباری شرح بخاری میں یہ مل سکتی ہے اب ہوا کیا کہ پھر بدلا کیسے حکم جس کو آج ہمارے ہاں معروف مسئلہ ہے کہ تین طلاقوں کا حکم ایک کیسے تو معاملہ کیسے ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بیک وقت تین طلاقیں دینے لگے ہیں جس کو ہم ابھی ہم بدعی طلاق کی صورت میں دیکھ چکے تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ایک تعزیری حکم دیا تعزیری حکم کیا آتا ہے کہ مسلمان حکمران کے پاس اختیار موجود ہے کہ جب لوگوں کو سزا میں کچھ کہنا چاہے تو کوئی بھی قانون بدل سکتا ہے انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت جلدی کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے کیا کہا ان الناس بے شک لوگ اس معاملے میں جلدی کرنے لگے جس میں ان کے لیے آسانی تھی یعنی طلاق فوراً دینے لگ گئے تو لہٰذا آج کے بعد کسی نے اگر ایک موقع پہ بھی تین دفعہ کہا تو اس کو تین طلاقیں ہو جائیں گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ہر ایک نے اپنے دور میں وقت کے لیے بات کی اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ پھر یہ سارا رکوع جو قرآن پاک کے ہیں ان کو آپ کیسے فٹ کریں گے میں بڑا کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ پھر ان باتوں کو جو ہم نے دیکھا طلاق امرتان بھی بیمارو اور انشاءاللہ اگلے رکوع میں آپ عدت کی مزید حکمتوں میں جب دیکھیں گے تو لوگ پتہ نہیں پھر اس کو کس طرح سے سیٹسفائیڈ کرتے ہوں گے بات کہہ دینا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا سننے والے مان جاتے ہیں ہمیں ہمیشہ ہی ایسے معاملات میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کی توفیق دے دل میں ہمیشہ خوف بھی رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی توفیق مانگنی چاہیے جنت تو اللہ ہی کی ہے نا نہ کوئی کسی کو روک سکتا ہے نہ کسی کو زبردستی لے جا سکتا ہے تو بات اسی کی مانیں گے تو بات بنے گی ورنہ اس کے بعد جو ہے بات نہیں بنے گی اور آپ دیکھیے تو صحیح کتنے پیارے طریقے سے ساری باتوں کو پیش کر کے آخر میں کیا ادب سکھایا وس کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو یاد کرو اسلام اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا دور جالیت میں طلاقوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں عورتیں پسی جا رہی ہیں ظلم ہے زیادتی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے کتنا پیارا ہمیں دین دے دیا اس نعمت کی قدر کرو ومانزل علیکم من الکتاب والحکمہ حکمت اور کتاب کی باتیں اس نے تمہیں بتا دی آج ہمارے لیے کیا یہ بات نہیں آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ نعمت نہیں کیا اللہ کے نفس وسلم کے الفاظ مبارک جو ہم کوٹ کرتے ہیں یہ حکمت کے خزانے نہیں اگر ہم واقعی ان کی نعمت کی قدر کریں گے اس کی تو اللہ بڑھا دے گا اللہ نے کیا انعامت دیے ہمیں کون سی نعمتیں یاد کریں آج زمین پر ایک امت کی حیثیت سے موجود ہے اسلام سے پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی قبائل کی شکل میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے اسلام نے ہمیں ایک نظریہ حیات دیا جس نے انہیں عظیم قوت میں بدل دیا تیسری نعمت کہ اسلام نے دولت کے دروازے کھلوا دیے غریب تھے چرواہے تھے دنیا کی دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی پھر اسی طرح دیکھیے کہ اسلام نے امن اور سلامتی دی نفس کی سلامتی دی گھر کا سکون دیا معاشرے کا سکون دیا اسلام اور قرآن ایک زندہ ہے جنہوں نے اس پہ عمل کیا ان کی زندگیاں خوبصورت رہیں وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ حبیق علیم اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کے خوف کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں خبرداری کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں کیونکہ انسان انہی کے ذریعے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے جب اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا کب جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اور اس کے بغیر بات نہیں بنتی تو یہ تھا رکو نمبر تیرہ اس پارے کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی آسان کرے سبحان سفان عزت یما وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تلاوت سن لیتے ہیں ایک بار ان آیات کی